ایک بہت پیاری سی آرزو زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی ایک بہت پیاری تمنا ایک بہت اعلی اور وفاق آرزو وہ کلام میں پیش کر رہا ہوں جس میں اس آرزو کا اظہار کیا گیا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکاش وار بھی قبول ہو جائے تو پھر مدینہ دور نہیں تلب گارے مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے لوگ مدینہ جانے کے لیے بے چین ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ تلبدارے مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے کیسے آ جائے کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے تو سنو طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا مدینہ آ گیا اب دیر کیا ہے صرف اتنی سی مدینہ آ گیا اب دیر کیا ہے صرف اتنی سی تو خالی کر یہ دل کا گھر مدینہ آنے والا حبے سنم دنیا سے پاک کر اپنا دل اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ پاک چیزیں پاک جگہوں پہ ہوتی ہیں ناپاک جگہوں پہ نہیں ہوتی دل سے ناپاکی دور ہو جائے تو پاک چیزیں ہیں دل سے دنیا کی محبت چلی جائے دل سے غیر کی الفت رخصت ہو جائے تو پھر حقیقی محبتیں آتی ہیں اللہ کا نور آتا ہے جن کے دل پاک ہوا کرتے ہیں وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کرو اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دے اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنے کی توفیق دے اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے یاد رکھیے کہ حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے کوئی حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے اور محبت اس سے زیادہ ہے تو ایمان کامل نہیں کوئی حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کسی اور سے بھی کرتا ہے برابر برابر کرتا ہے ایمان کامل نہیں ایمان کامل ہوگا ہی اسی صورت میں جب حضور سے محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو آل اولاد مال جان سے بھی بڑھ کے حضور سے محبت ہو اب اپنے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنے مومن ہیں ہم کتنے ایمان والے ہیں ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں کیا ہم حضور کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت دے محبوب کی محبت کے آگے ساری محبتیں قربان اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے مدینے بدنی یوں تو کہلاتا ہوں دنیا میں تمہارا لیکن اپنا کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا آئیے جو آرزو جس آرزو کی بات میں کر رہا تھا مل کے میرے ساتھ اس کلام کو پڑھیے ادھر دیکھو نظر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو پیارے آ جدھر دیکھو مدینے کا حرم جدھر امم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم یا سن لا کرم اب یا سس دیکھوں جدھر دیکھو ہوں بلا لے شاگے بہاروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں چوبے جانا میں گریبا چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا پا کر مدینے میں میرے اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول مہا تشم ہو جدھر دے کھو جدھر دے کھو جدھر دے میرا سی مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو کرم اب یا رسول اللہ کرم یا رسول تشم گو جدھر دے کو جدھر دے کو میرا سینا مدینہ تم بنا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 سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر پہاڑوں پہ بھی اس نے کانٹے بھی دل کش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا گر قیامت